ایاس بن سلمہ نے ہمیں اپنے والد حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں نکلے راستے میں تنگی یعنی زادہ راہ کی کمی کا شکار ہو گئے حتیٰ کہ ہم نے ارادہ کر لیا کہ اپنی بعض سواریاں ذبح کر لیں اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو ہم نے اپنا زادہ راہ اکٹھا کر لیا ہم نے اس کے لیے چمڑے کا دسترخوان بچھایا تو سب لوگوں کا زادرہ اس دسترخوان پر اکٹھا ہو گیا کہا میں نے نکاح اٹھائی کہ اندازہ کر سکوں کہ وہ کتنا ہے تو میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ایک بکری کے بیٹھنے کی جگہ کے بقدر تھا اور ہم چودہ سو آدمی تھے کہا تو ہم نے کھایا حتیٰ کہ ہم سب سیر ہو گئے پھر ہم نے اپنے خوراک کے تھیلی بھی بھر لیے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وضو کے لیے پانی ہے کہا تو ایک آدمی اپنے برتن لایا اس میں تھوڑا سا پانی تھا اس نے نے وہ ایک کھلے والے پیالے میں تو ہم سب وضو کیا ہم چودہ سو آدمی اسے کھلا استعمال کر رہے تھے کہا پھر اس کے بعد آٹھ افراد اور آئے انہوں نے کہا کیا وضو کے لیے پانی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کا پانی ختم ہو چکا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو اٹھارہ